الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونستغفره أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات

فقد قال رسول الله الله صلى تعالى عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني حضرات علماء علم اور برادران اسلام ابھی آپ کے سامنے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک مختصر ارشاد پیش کیا گیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جن خصوصیات اور امتیازات سے نوازا تھا ان میں ایک خصوصیت یہ بھی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جوابی الکلیم عطا فرمائے تھے اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ کو بہت ساری خصوصیات عطا فرمائی تھی جن کو خود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے بیان فرما کر امت کو ان سے آگاہ فرمایا بخاری شریف میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اوتی تو خمسن لم یوتہن احد قبل اللہ تبارک کی طرف سے مجھے پانچ خصوصیات پانچ چیزیں ایسی عطا کی گئی جو مجھ سے پہلے کسی اور کو نہیں دی گئی اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی ان پانچ خصوصیات کو بیان فرمایا سب سے پہلی خصوصیت نصیب تو روب مسیرت شہر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روم اور حیبت کے ذریعے سے ایک مہینے کی مسافت تک میرے روم اور حیبت کو پہنچا کر میری مدد فرمائی حضرت شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ کے جو دشمن تھے ان کی مسافت دوری زیادہ سے زیادہ ایک مہینے کی مسافت تک تھی اس لیے یہاں اس کو خاص طور پر ذکر کیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی روب کا نتیجہ تھا کہ بڑے سے بڑا دشمن بھی آپ کے سامنے جب آتا تھا تو لرس جاتا تھا جس وقت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شاہر نام کسرا پرویز کے نام دعوت اسلام کا خط بھیجا خط لے کر جانے والے حضرت عبداللہ ابن حضافہ سامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق بحرین کے حاکم منظر ابن صحابہ کو وہ خط حضرت عبداللہ ابن حضافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہنچایا تاکہ وہ اس خط کو کسرا تک پہنچائے اس زمانے کا دستور یہی تھا کہ جو حاکم اعلیٰ ہوتا تھا کوئی سفید براہ راست اس سے ملاقات نہیں کر سکتا اس کے ماتحت حکام کا واسطہ لے کر کے جو کچھ بھی پیغام ہوتا تھا وہاں تک پہنچایا جاتا تھا چونکہ بارین اس زمانے میں کسرا کے ماتحت تھا اسی کا بعد گزار تھا اس لیے یہ خط وہاں بھیجا گیا چنانچہ وہ خط منظیر نے صحابہ نے جس طرح شاہ ایران تک پہنچایا جو وہ خط کھولا گیا اور پڑھا گیا شروعات بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ محمد الرسول اللہ علاق کس طرح عظیم فارض محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے رسول ہیں ان کی طرف سے یہ خط بھیجا جا رہا ہے کس طرح کی طرف جو فارس کا بڑا حکمران ہے یہ انداز خطاب کس طرح کو ناگوار گزرا اور بڑا بادشاہ تھا اس نے کہا ایک شخص میری رعیت میں سے ہو کر یہ رعیت اس لیے کہا گیا کہ اس زمانے میں یہ جو جزیرت العرب کا علاقہ ہے حکمت ایران کے ماتحت سمجھا جاتا تھا کہ بہرح یمن وغیرہ تو تھی اور ایسے یہ حجاز وغیرہ کا علاقہ عملی طور پر آزاد تھا لیکن حکمن وہ یوں سمجھا جاتا تھا کہ وہ کس طرح کے تو بہرحال میری نعیت میں سے ایک آدمی ہو کر کے مجھے اس طرح اور پھر اپنا نام پہلے اس نے غصے میں آ کر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس نام مبارک کو چاک کر دیا ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا پتہ چلا تو آپ صلی اللہ وسلم نے فرمایا جس طرح اس نے میرے خط کو چاک کیا اللہ تعالیٰ اس کی حکومت کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے کے بعد میں ایسا ہی ہوا اور اتنے پر بس نہیں اس نے پھر دوسرا کام یہ کیا کہ یمن کے حاکم بازام جو یمن اس زمانے میں اسی کے ماتا تھا ان کے اوپر کہلوایا کہ ان یعنی شخص کو یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کر کے میرے پاس چنانچہ حاکم یمن نے دو بڑے مضبوط پہلوان قسم کے آدمی ماں مدینہ منورہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس خط دے کر کے روانہ فرمائے روایتوں میں ہے کہ جب وہ دونوں مدینہ منورہ پہنچے اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ کے چہرے انور پر ان کی نظر پڑی فوراً پر ہو گیا لرضہ یہ وہ غور تھا جو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا تھا آپ نے ذرا ان کو تسلی دی تو ان کا لرزہ کم ہوا پھر پوچھا کیا بات ہے انہوں نے یہ خط دیا کہ مجھے ہمیں بھیجا ہے حاکم یمن نے اور آپ کو گرفتار کرنے کے اس وقت ان کے چہروں کا حال یہ تھا کہ داڑیاں مڑی ہوئی تھی مچھیں مڑی ہوئی تھی ان کی اس شکل و صورت کو دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ناگواری کے ساتھ اپنا چہرے انور ان کی طرف سے پھیر کر یہ ارشاد فرمایا کہ یہ کیسی شکل بنا رکھی تو اس پر وہ کہنے لگے ہمارے رب نے وہ کس طرح کو اپنا رب کہتے تھے ہمارے رب نے ہم کو یہی حکم دیا ہے تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا میرے رب نے تو مجھے یہ حکم دیا ہے کہ میں داڑھی کو بڑھاؤ اور اونچوں کو کم کروں وہ خط حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا اس کا جواب کل لے لینا دوسرے دن جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو نے فرمایا آج رات کو میرے رب نے تمہارے رب کو قتل وہ وقت تاریخ نوٹ کر لی اور آنے کے بعد حاکم امن بازان کو ایک سنایا ہاکمی امن نے کہا کہ اگر یہ واقعہ صحیح ہے تو بڑا قابل تعجب ہے اور یہ ان کی وہ نبوت کی صداقت کی علامت ہے معلوم ہوا اسی رات اس کے بیٹے شیویا یعنی نے اس کو قتل کیا تھا واقعہ لمبا ہے اپنی جگہ پر میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو رو اور احمد عطا فرمائی تھی اس کو بیان کرنا چاہتا ہوں تمہارہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ نے جو خصوصیات اس روایت میں تو جن پانچ بیان کی گئی ان میں یہ حضرت ابو حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں وہ تیسوں ستن سباب لگی تو سات خصوصیت ان میں یہ پانچ والی کچھ ہے کچھ نہیں اور دوسری حضرات اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ کی خصوصیات اور امتیازات کو بیان کرنے کے لیے مستقل کتابیں تصنیف فرمائی علامہ سعودی رحمۃ اللہ علیہ کی القبرا میں انہی خصوصیات کو بیان کیا گیا ہے بہرحال میں تو یہ کرنا چاہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ نے جو خصوصیات عطا فرمائی تھی ان میں ایک یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ عطا تھے جواب الکلی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسا کمال عطا فرمایا تھا کہ آپ مختصر الفاظ میں کوئی بات ارشاد فرماتے تھے اور اس کے معنی اور مطالب بہت زیادہ ہوا کرتی بات چھوٹی سی دریا بکوزا جس کو کہتے ہیں ساگر میں گاگر ارے گاگر میں ساگر ایسا تو بہرحال یہ آپ کا یہ ارشاد جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھا کہ من حسن اسلامی مرحلہ مالا یعنی یہ حضرات محدثین فرماتے ہیں کہ یہ بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جواب کریم میں سے اسلام سے ایک بہت بڑے محدث امام ابو سلیمان بن اشعث سجستانی جن کی ترتیب دادا حدیث کی کتاب سنن ابو داؤد آپ بھی نام سنتے رہتے ہوں گے ہمارے مدارس عربیہ میں جو ہے آخری سال جو تعلیم کا ہے جس میں حدیث کی کتابیں جو مشہور ہیں سیاستہ یا امہات السن کے نام سے ان میں ایک کتاب ہے سنان اداؤ اسی کے مولف امام اداؤ رحمت اللہ علیہ بڑا اونچا مقام تھا علم حدیث میں چنانچہ ایک بڑے محدث ہیں موسا ابن ہارون وہ فرماتے ہیں امام داؤد کھولے کا فی دنیا لل حدیث و فی الآخرت جنت امام ابو داؤد دنیا کے اندر تو حدیث کے لیے اور آخرت کے اندر جنت کے لیے پیدا کیے گئے ان کی ترتیب دی ہوئی ہے کتاب حدیث سنن ابو داؤد مشہور محدث محمد ابن اسحاق سبانی اور اور حافظ ابراہیم حرفی رحیم دونوں بڑے محدثی کے پاس جب پہنچی تو اس کو دیکھ کر دونوں نے یہ کہا علی داؤد الحدیث کمال کلیہ لے داؤد علیہ السلام الحدیث کہ امام ابو داود کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے علم حدیث کو ایسا احسان و نرم کر دیا گیا جیسے حضرت داؤد علیہ السلام السلام کے لیے علم لوہے کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نرم کیا گیا ہے اور صالح عبداللہ تستری رحمت اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ ہیں ایک مرتبہ امام ابو داود رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے عرض اور عرض کیا ان لئی کا حاج ہے مجھے آپ سے ضرورت درپیش ہے کا بتلائیے کا وعدہ کیجیے پورا کرنے کا کب پورا کر سکوں گا کر سکتا ہوں گا تو کروں گا آپ اپنی زبان کو نکال دیے جس کے ذریعے سے نبی کریم صلاحم کی احادیث کو بیان کرتے ہیں تاکہ میں اس کو بھوسا دوں بہرحال بڑا اونچا مقام تھا ان کا اور بھی بڑے فضائل ہیں اہل علم جانتے ہیں انہوں نے فرمایا ان کا ارشاد حضرت شاہ عبد العزیز صاحب کے اہل بھی اور دوسرے اہل تاریخ نے ان کے حالات میں ذکر کیا ہے فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پانچ لاکھ حدیثیں حاصل اور ان میں سے انتخاب کر کے چن کر چار ہزار آٹھ سو احادیث اپنی اس کتاب سنن ابو داود کے اندر میں نے درج کی پھر آگے فرماتے ہیں یکفی انسان نے دینی اربا اربا و حادث ایک انسان کے لیے اس کی دینداری کے واسطے اور اس کے گویا اللہ کے حکم پر عامل بننے کے واسطے ان اس پورے ذخیر حدیث میں سے چار حدیثیں کافی ہیں چنانچہ پہلی روایت انما الاعمال بالنیات وانما لامر ما نوا کاما کا مدار نیتوں کے اوپر ہے یہ پہلی روایت دوسری یہی من حسن اسلامی مر ترک مالا یعنی آدمی کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ فضول اور بیدان چیزوں کو چھوڑ دیں اور تیسری لا یو یا لا لا یکونو لا یکون المرو مومن الحتا یرزا لأخیه ما یرزا لنفسی امام ابو دعوت نے اس روایت کو اپنے اس ارشاد میں انہی الفاظ سے ذکر کیا اگرچہ یہ روایت بخاری شریف میں لا يؤمن حتى يحب يحب ما لنفسه الفاظ سے آئی ہے چونکہ اہل علم موجود ہیں ان کو اشکال نہ ہو ہو اس لیے میں نے دفع دخل مقدر کر دیا تو کہ کہ کوئی آدمی مومن نہیں سکتا یہاں تک اپنے بھائی کے لیے بھی اسی چیز کو پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے اور چوتھی الحلال بین بین مبین کہ اللہ کی طرف سے جن چیزوں کو حلال کیا گیا ہے وہ بھی بالکل صاف اور واضح ہے اور جو حرام کی گئی ہے وہ بھی صاف اور واضح ہے اور ان کے بیچ میں کچھ ایسی مشتبہ چیزیں ہیں جو آدمی اپنے آپ کو ان سے بچاتا ہے اور اپنے دین کو محفوظ کر لیتا ہے یہ چار روایتیں امام ابو داؤد فرماتے ہیں ایک آدمی کی دینداری کے لیے کافی ہے اللہ حضرت شاہ عبد العزیز صاحب دہلوی رحمت اللہ علیہ امام ابو داؤد کے اس مقبولے کو نقل فرما کر اپنی طرف سے اس کی وضاحت فرماتے ہوئے فرماتے ہیں کہ پہلی روایت جو ہے نمل اعمال بنیا یہ گویا شعبہ عبادت کے لیے کافی ہے جتنے بھی عبادتیں ہیں نیت کی درستگی کے اوپر موقوف ہیں اور الحلال بین الحرام بین یہ معاملات کی درستگی کے لیے کافی ہیں اور لا يكون المرء مسلما حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه یہ معاشرت کی درستگی کے لیے کافی ہے اور یہ بھی حسن اسلامی مر ہے اللہ تعالیٰ نے جو زندگی عطا فرمائی ہے زندگی کے اوقات کو صحیح طریقے سے گزارنے کے لیے یہ کافی بہرحال نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ ارشاد جو میں نے ابھی آپ کو بتلایا من حسن اسلامی مر ترکو مالا یعنی ایک آدمی کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ لایانی چیزوں کو چھوڑ دے یہ لایانی لایانی کیا ہے لایانی کی وضاحت علماء اور شرائے حدیث نے یہ فرمائی ہے وہ بات اور وہ کام جس کا نہ تو آخرت میں کوئی فائدہ ہو نہ دنیا دنیا اور آخرت دونوں میں کسی میں بھی کوئی فائدہ جس بات اور کام کا نہ ہو وہ میں شمار ہوتی اور جس کا کوئی فائدہ نہ ظاہر ہوتا ہو وہ لایانی یہ تو عام طور پر لایانی کی وضاحت کے اندر کتابوں میں آتا ہی ہے ایک مرتبہ افریقہ کے سفر میں ہمارے حضرت مفتی محمود حسن صاحب گنگوئی اور اللہ مرتدہ کی ماہیت میں ایک صاحب کے گھر جانا ہوا آج کل آپ جانتے ہی گھروں میں ایسی چیزیں شو اور کے واسطے بہت ساری رکھی ہوئی ہوتی ہیں ان صاحب کے گھر کے کونے میں جو ہے وہ بڑے مٹکے جیسے اونچے پوٹ جس کو کہتے ہیں جو کونوں میں رکھے ہوئے تھے حضرت نے دیکھ کر کے پوچھا صاحب خانہ سے یہ کیا ہے تو انہوں نے کہا کہ یہ پوٹ ہے کہا کیا کس کام آتی ہے کہا ایسے ہی خالی دکھان میں اس پر حضرت نے فرمایا اب تک تو یہ سنتے چلے آ رہے ہیں کہ لایانی میں دو چیزیں ہیں دو قول اور پھر اب تو شہ بھی لایا نہیں آ چیزیں کوئی زائد چیز ضرورت سے جس کا نہ دنیاوی فائدہ ہو نہ دینی اسلام اس کو رکھنے کی اجازت دیتا یہاں تک کہ حدیث میں آتا ہے ایک آدمی کے پاس تین بستر ہونے چاہیے ایک اپنے لیے ایک اپنی بیوی کے لیے اور ایک مہمان کے لیے چوتھا شیطان کے لیے ایسی تو بہت ساری روایتیں ہیں گویا آدمی اپنی ضرورت سے زیادہ جس چیز کو بھی اپنے پاس جمع کرے گا شریعت متحرہ اس کی اجازت دیتی نہیں ہے میں تو ادا کرنا چاہتا تھا کہ اب ہمارے ایک اضافہ ہو گیا اشیاء کا اقوال اور افعال کے ساتھ اشیاء یہ بھی لایا تو آدمی کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ لایانی کو چھوڑ دے گویا اب ہمیں اپنی زندگی کے متعلق فیصلہ کرنا ہے کہ ہم جو بات بولنے جا رہے ہیں سوچ لیجیے ہماری اس بات کا کیا ہمیں کوئی اخروی اور دینی فائدہ حاصل ہوتا ہے ہے ٹھیک آپ بول اس کا کوئی دنیاوی فائدہ ہے تو ٹھیک ہے اور اگر نہ نہ اخروی فائدہ ہے دینی فائدہ ہے نہ دنیا فائدہ ہے یہ بیکار اور لایا نہیں ہے اس سے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے یہی حال ہے افعال کا کا آج اگر ہم اپنی زندگیوں جو ہے جائزہ لیں تو ہمارے چوبیس گھنٹے کے اقوال و افعال میں بے شمار اقوال و افعال ایسے ہیں جو نہ تو دینی اعتبار سے ہمارے لیے مفید اور کارآمد نہ دنیاوی اعتبار سے بلکہ مزید ہی مزید گویا ان چیزوں کو جو آج دیکھیے ہم بیٹھتے ہیں ہمارے نوجوان طبقہ کرکٹ کا ایک شوق جنون کی حد تک پہنچا ہوا اور ان کرکٹروں کے کے ساتھ اس کرکٹ کھیل کے ساتھ تعلق اور محبت کی وجہ سے ان کرکٹروں کے ساتھ بھی یعنی کھلاڑیوں کے ساتھ بھی محبت اور تعلق کا یہ عالم ہوتا ہے کہ کوئی آدمی بھولے سے اس کھلاڑی کے متعلق کوئی آڑی بات بول دے تو یہ ہمارا نوجوان آستین چڑھا کر اس کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہو جائے گا محبت نعوذ باللہ غلط میں نہیں کہوں گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں یا دین کے معنی میں کوئی ایسی بات بول دیتا ہے فضول تو اس کی ایمانی غیرت میں جوش پیدا نہیں ہوتا لیکن یہ محبت کا عالم ہی ہے اور اس کی محبت کے نتیجے میں ہر چیز میں اس کی نقلیں رفتار گفتار کردار لباس ان کا حال دے گویا حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ مجمعین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں سرشار تھے اس کا نتیجہ تھا کہ حضور کی ہر چیز ان کی نگاہوں میں محبوب اور پسندیدہ پسندیدہ تھی حضور کا انداز حضور کی چاندار حضور کے ارشادات ہر بات پر وہ گویا جو ہے مرے پیٹتے اور آج ہاں، ہمارا حال یہ ہے کہ اس طرح جو دوسری ضروریات کے اندر اپنے آپ کو ایسا مشغول کر دیا کہ اس کے اندر لگے ہوئے ہماری صلاحیتیں انہی میں استعمال ہو رہی ہیں نتیجہ یہ ہے کہ ہمارے سارے اوقات ضائع اور برباد ہوتے ہیں حقیقت تو یہ ہے کہ مومن کے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ وہ یہ سمجھے کہ آخر میں اس دنیا میں کاہی کے واسطے آیا ہوں مجھے اللہ تعالیٰ نے کیوں پیدا کیا ہے میرا مقصد تخلیق کیا ہے مجھ سے کیا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو سیکھے سمجھے اور جان کر سیکھ کر سمجھ کر اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈالنے کی کوشش کرے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی شفقت پر قربان جائے کہ آپ نے کوئی کام ایسا نہیں جو کرنے کے صحیح میں روایت ہے کہ ہر وہ کام تو تم کو جنت سے قریب کرنے والا اور جہنم سے دور کرنے والا ایسا نہیں ہے جس کا میں نے تم کو حکم نہ دیا اور ہر وہ کام جو تم کو جہنم سے قریب کرنے والا اور جنت سے دور کرنے والا ایسا نہیں جس سے میں نے تم کو روکا نہ نبی یہ علیہ وسلم کا حال تو ایسا تھا جیسے باپ کا اپنے بیٹے کے ساتھ حضور فرماتے ہیں انما انا لکم مثل الوالد لولدی میں تمہارے لیے ایسا ہوں جیسا ایک باپ اپنے بیٹے کے لیے ہوا کرتا ہے جب آپ ہر وہ چیز جو بیٹے کے لیے مفید اور کارآمد ہوتی ہے بڑے اہتمام کے ساتھ اس کو بتا کر اس پر عمل کروانے کی کوشش کرتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے اوقات کو قیمتی بنانے کے لیے ہمیں بڑی تاکید فرمائی کہ ایک ایک لمحہ کہ ہماری زندگی جو ہے نا اس کا ایک ایک لمحہ بہت قیمتی یہ سانس یوں سمجھیے کہ ہماری زندگی کے ٹکڑے عربی کا ایک شاعر کہتا ہے حیات و انفاس فکر فکلما مزہ میرا نفس انتقص بھی جزا تمہاری زندگی چند سانسوں کا مجموعہ ہے جو شمار کیے جا رہے ہیں تو ایک سانس وہ اگر تم نے لی تو یوں سمجھیے کہ تمہاری زندگی کا ایک حصہ کم ہو گیا حضرت خادہ صاحب فرماتے ہیں ہو رہی ہے عمر مسلے برف کم چپکے چپکے رفتہ رفتہ دم بدم حضرت شیخ مانا زکریہ صاحب رحمت اللہ علیہ کو رمضان مبارک کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت سے رمضان گزارنے کی شہادت عطا فرمائی مغرب کے بعد حضرت کی مجلس ہوتی تھی تو وہ حضرت کی مجلس کے شوق میں کھانا نہیں کھاتے تھے پہلے قریب بیٹھنے کے لیے بہرحال حضرت بڑی لے کے ساتھ اکبر الہبادی کا یہ شہر پڑھا کرتے تھے کافل تجھے گڑیا یہ دیتا ہے منا دی گردو نے عمر گڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی حضرت فرماتے تھے یہ جو گھنٹے والی گھڑی ہوتی ہے جب اس میں بارہ بجتے ہیں اور گھنٹے بجتے ہیں تو ہر گھنٹہ ہی کہتا ہے گھٹا دی گھٹا دی گھٹا دی آپ اگر غور کرو گے یہ گھنٹے کی آواز تو مبم ہوتی ہے اور یہ مبام آواز کی خاصیت یہ ہے کہ آدمی اپنے دل کی جس چیز پر بھی اس کو منتقل کرنا چاہے کر سکتا ہے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ یہ گھنٹے کی آواز ہمیں خبر دیتی ہے کہ تمہاری زندگی کا ایک حصہ گزر گیا زندگی کے یہ قیمتی لمحات زندگی ہے تو بڑا قیمتی سرمایہ حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب نور اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ہے بڑا قیمتی بلکہ یوں کہا جا سکتا ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی نعمتیں مادی مادانی روحانی اور جسمانی عطا فرمائیے ان ساری نعمتوں کا مدار اسی زندگی کے اوپر ہے زندگی ہے تو یہ نعمتیں ہے زندگی نہیں ہے ان نعمتوں سے ہم کہاں فائدہ اٹھا سکیں گے گویا یہ زندگی ساری نعمتوں کی بنیاد ہے اس لیے یہ اصل ہے ہماری نعمتوں کے لیے اور یہ خود ایک بڑا قیمتی سرمایہ ہے لیکن یہ ایک سیال سرمایہ ہے جامد نہیں یہ جو سرمایہ ہوتے ہیں نا دو طرح کے ہوتے ہیں ایک تو سیاح ایک جامد جامع سرمایہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کے ہاتھ میں ہے آپ جب چاہیں اس کو استعمال کر کے اس سے فائدہ اٹھا لیں مان لیجیے آپ کے پاس ایک لاکھ روپیے ایک لاکھ روپیے یا سونے کا ایک ٹکڑا ہے ہے تو یہ جامع سرمایہ ہے آپ ابھی ضرورت ہے ابھی استعمال کیجیے ابھی ضرورت نہیں ہے اس کو حفاظت سے اپنے پک سمیت تجوری میں بند کر کے رکھ دیجیے ایک مہینے کے بعد دس مہینے کے بعد ایک سال کے بعد دو سال کے بعد جب آپ اس کو استعمال کر لیجیے آپ کے پاس محفوظ ہے ہاتھ سے نکل نہیں گیا لیکن ایک سرمایہ وہ ہوتا ہے جو سیاح ہے وہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے بلکہ ہمارے ہاتھ سے نکلا چلا جا رہا ہے یہ جتنے قدرتی وسائل ہیں مثلا جیسے وہ ندیوں دریاؤں کے اندر پانی بہتا ہے اور اس بہنے والے پانی سے بہت کچھ فائدہ اٹھا سکتی ہیں بجلی پیدا کر کے یا زمین میں سے گیس نکل رہی ہے تو اس گیس کو استعمال کر کے بہت سارا فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے لیکن اگر حکومت اس کو قابو میں نہیں لاتی ہے اسے چھوڑ دے رہی ہے وہ نکل کر کے ہوا میں تحلیل جا رہی ہے کہا جائے گا ایک بدل کا قیمتی سرمایہ ہے یوں ہی کیا ہو رہا ہے ضائع ہو رہا ہے ہماری زندگی کیا اوقات یہ بھی ایک بہت قیمتی سرمایہ ہے لیکن کیسا ہے سیاح میں دوسری مثال دوں آپ کو کہ کسی بنگلور شہر اگر کسی ایسے قیمتی کے لیے میں آپ کے پاس ایک فلیٹ ہے جو ہے پلاٹ ہے زمین کا ایک ٹکڑا ہے اور لوگ آپ کو کہتے ہیں یہ تو بڑا موقع کا ہے بڑی موقع کی جگہ ہے چاروں طرف وہ بڑا بازار ہے اور اللہ نے آپ کو پیسے بھی دیے لاکھوں روپئے کے آپ آسامی ہے آپ جو ہے اس زمین کے ٹکڑے پر ایک شاندار قسم کا جو ہے ٹریڈ سینٹر بنا دیجیے دکانیں ہوں گی اور اس کا کرایہ آئے گا ہزاروں لاکھوں کی شکل میں آپ نے اس مشورے پر عمل کر دیکھیے زمین کا ٹکڑا جو ہے نا وہ جامع سرمایہ آپ کے پاس پیسے ہیں وہ بھی کیا ہے جامع سرمایا مشورے پر عمل کر کے آپ نے بنا لی تیار ہو گئی بلڈنگ اب یہ دکانیں کرائے پر اٹھائی جا سکتی لوگ آ رہے ہیں درا کرایہ نہ ابھی میں سوچ رہا ہوں ابھی ابھی میں میں جواب دوں گا اسی سوچ سوچ میں آپ نے پانچ مہینے نکال دیے اب یہ دکانوں سے جو فائدہ اٹھایا جائے دکان خود تو جامی سرمایا لیکن اس دکان سے جو فائدہ اٹھایا جا سکتا تھا وہ کیسا سرمایا ہے سیاح پانچ مہینے سوچ میں پڑ کر کے اس دکان کے سے فائدہ اٹھانا خود چاہے دکان لگا کر یا دوسروں کو کرایہ دے کر جو آپ فائدہ اٹھا سکتے تھے آپ نے اس کو کیا کر دیا ضائع کر دیا یہی حال ہماری زندگی کے اوقات کا ہے یہ ہماری زندگی کی سانسیں گزر رہی ہیں ان کو اگر ہم وہ عمل کر کے اس سے فائدہ اٹھا کر کے ہم اس کو جو ہے جامع شکل دے دیں اور محفوظ کر لیں تب تو یہ سرمایہ ہمارے کام کا ہے ورنہ ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی چیز کو فرمایا نعمتان مقبول فیما کثیر من الناس الصحت والفراغ اللہ تعالیٰ کی دو نعمتیں ایسی ہیں کہ جن نعمتوں کے معاملے میں لوگ مقبول ہے یہاں علماء موجود ہیں جانتے ہیں غبن کا لفظ دو معنی دینے کے لیے آتا ہے غبن دھوکے کا معنی دینے کے لیے بھی آتا ہے اور غبن گاٹے کا معنی دینے کے لیے بھی آتا ہے کہ اس ان دو نعمتوں کے معاملے میں لوگ بہت دھوکے میں ہیں یعنی آدمی کے پاس جب یہ نعمت ہوتی ہے تو آدمی اس دھوکے میں رہتا ہے کہ یہ ہمارے ہمیشہ رہے گی حالانکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انسانات کی امت کو خصوصیت کے ساتھ متوجہ فرمایا کہ اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں ان سے فائدہ اٹھا لو یہ ہمیشہ رہنے والی نہیں آج ہے کل ہاتھ سے نکل جائے لیکن آدمی کا نفس اور شیطان اس کو دھوکے میں رکھتے ہیں وہ یوں سمجھتا ہے کہ یہ دولت ہے یہ وقت ہے یہ ہمیشہ میرے پاس رہے گا حالانکہ کم ہاتھ سے نکل جائے کوئی گارنٹی اس کی نہیں دی جا سکتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابترین خمسن قبل خمسن پانچ چیزوں کو پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو شباب کا قبل ہر کا اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے جوانی اگر اللہ نے دے رکھی ہے وہ کوئی ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے بڑھاپا آ رہا ہے آپ جوانی سے نکل کر بڑھاپے کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں بڑھاپا آپ جائے گا تب پتا چلے گا کہ جوانی یہاں سے نکل گئی سیاحت کا قبل سوکھنے کا اپنی تندرستی کو بیماری سے پہلے غنیمت سمجھو وہ ہنا کا قبل فخر کا اور مالداری کو فقیری سے پہلے غنیمت سمجھو وہ فراغ کا قبل شکر کا اور اپنی فرصت کو اللہ نے وقت دیا ہے مشغولی سے پہلے آدمی کا کچھ ایسے حالات آ جاتے ہیں ایسا مشغول ہو جاتا ہے کہ چاہنے کے باوجود وقت نہیں ملتا تو اللہ تعالیٰ نے اگر فرصت دی ہے تو اس سے فائدہ اٹھا لو وہ حیات کا قبل موت اور اپنی زندگی کو موسم دیکھیے اپنے اس ارشاد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امت کو متوجہ فرما رہے ہیں کہ اللہ کی یہ پانچ عظیم نعمتیں ہیں لیکن یہ ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے اللہ نے اگر آپ کو یہ نعمتیں عطا فرما رکھی ہیں اس سے پہلے کہ یہ نعمتیں آپ کے ہاتھ سے نکل جائیں آپ ان سے فائدہ اٹھا لو اپنے لیے ذخیرہ بنا لو نعمت آنے مقبول کی ماں نہ تو خبر کا ایک معنی دو کا اور دوسرا خبر کا معنی ہے گھاٹا تو اللہ کی دو نعمتیں ایسی ہیں کہ ان کی قیمت کے وصول کرنے کے سلسلے میں لوگ گاٹے میں خبر کہتے ہیں مثلا ایک گھڑی یہ گھڑی پانچ ہزار کی ہے اگر آپ یہ گھڑی کسی کے ہاتھ پانچ ہزار میں بیچیں تو یوں سمجھا جائے گا نہ نقصان نہ نفع اگر چھ ہزار میں آپ نے فروخت کیا یوں سمجھا جائے گا ایک ہزار آپ کو جو ہے نفع ہوا اور اگر پانچ سے کم میں بیچا چار ہزار میں تین ہزار میں دو ہزار میں تو جتنا کمی آئے گی اتنا کیا ہوگا گھاٹا ہوگا وہ آپ کے پاس جو مال ہے اس مالیت اس کی مالیت ہے جتنی قیمت ہے وہ پورے پوری وصول کریں گے تو برابر سراب زیادہ وصول کریں گے تو نفع اور کم وصول کریں گے تو گھاٹا اور ایسی جائے اور برباد کر دیا اس سے بڑا گھاٹا کوئی اللہ تعالیٰ نے زندگی کے اوقات عطا فرمائے سوال یہ ہے کہ زندگی کے ان اوقات کے کتنی قیمت وصول کر سکتے ہیں میں ایک مثال دے کے سمجھاتا ہوں آپ کو کہ بھائی ایک نوجوان ہے اللہ تعالیٰ اس نے دنیا کی اعتبار سے بڑی ڈگریاں لے رکھی ہیں بڑے سرٹیفکیٹ لے رکھے ہیں اور اس کی وجہ سے بڑی بڑی کمپنیاں جو ہے اپنے یہاں جاب کے آفر دے رہی ہیں اس کو کہ آپ کو ہم مہینے کی دو لاکھ پانچ لاکھ دس لاکھ آج تک کوئی تعجب کی چیز نہیں رہی یہ سب آفر مل رہی ہیں دے کے تنخواہ چلیے دس لاکھ مہینے کی سال بھر کی کتنی ہوگی ہے ایک کروڑ بیس لاکھ وہ پوری زندگی اگر اسی طرح کماتا رہے دس سال بیس سال کئی کروڑ کمائے گا بیس کروڑ تیس کروڑ چالیس کروڑ پچاس کروڑ سو کروڑ اس نے اپنی یہ ساری محنتوں کے بعد زندگی کے اوتار کو لگا کر سو کروڑ کمائے میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ ان سو کروڑ سے آپ کے اس بنگلور شہر کو کیا خریدے گا بنگلور شہر کا آپ پوش کہ وہاں اگر وہ ایک بڑی بلڈنگ خریدنا چاہتا ہے آپ اس سے زیادہ جانتے ہیں اس بلڈنگ کی قیمت آپ کے حساب سے کیا ہے ڈیڑھ سو کروڑ کتنی ڈیڑھ سو کروڑ وہ ایک بلڈنگ بھی خرید نہیں سکتا اچھا اگر مان لیجیے خریدنی ایک ہی بلڈنگ خریدی کیا حیثیت اس کی پورے اس ایریے کے حساب سے اور پورے شہر بنگلور کے حساب سے اور شہر بنگلور چونکہ صبح کرناٹک میں اس کے حساب سے اور صبح کرناٹک جو ہے وہ ہندوستان ملک کے اندر ہے اس کے حساب سے آپ دنیا کا نقشہ اٹھا کر دیکھیں گے تو اس میں ہندوستان تک اتنا نظر آئے گا دنیا کا جو نقشہ ایک کاغذ پر ہے اتنے کاغذ پر تو یہاں اتنا ہندوستان نظر آئے گا میری ہتھیلی کی اتنا اور ہندوستان کے اندر کرناٹک کتنا ہے اس سے کتنا کم اور اس میں بھی بینگلور کی کیا حیثیت اور بینگلور پھر وہ علاقہ وہ ایریا جس میں اس نے بلڈنگ خریدی بلڈنگ کی کیا حیثیت آپ بتائیے جس کو لوگ اتنا یہ سمجھتے تھے کہ بڑی تنخواہ اس نے کیا پایا اتنی محنتیں کر کے اور اتنی تنخواہ کر کے اس کے بالمقابل ایک دوسری مثال دیتا ہوں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک مرتبہ سورج گرہن ہوا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج گرہن کی نماز پڑھائی اور اس نماز کے دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ آگے بڑھے جیسے کوئی چیز لینا چاہتے پھر اسی نماز کے دوران پیچھے ہٹے جیسے کسی چیز سے اپنے آپ کو بچا رہے ہیں نماز سے جب فارغ ہوئے حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علی مبین عرض کیا ہے اللہ کے رسول آج تو اپنے آپ نے نماز میں کچھ ایسی چیزیں کی جو کبھی ہم نے دیکھی نہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس نماز کے دوران اللہ تعالیٰ نے مجھے جنت اور جہنم کا جن نظارہ کر جنت کو جب میں نے دیکھا میرے سامنے لائی ہوئی میں نے چاہا کہ اس کا ایک خوشہ تو انگور کا بخاری کی روایت ہے اگر میں خوشہ توڑ لیتا ہوں تو تم سب قیامت تک اس کو کھاتے رہتے تو بھی ختم اس لیے کہ وہ جنت کا خوش ہے غیر خان اس کی خصوصیت یہ ہے کہ ایک دانہ جہاں توڑا آٹومیٹک خود بخود دوسرا دانہ اس کی جگہ پر آ جائے ساری دنیا قیامت تک کھاتی رہتی تو بھی وہ ایک خوشہ ختم نہ ہوتا اس لیے کہ وہ جنت کا خوش ہے اور میں نے جہنم کو دیکھا آگ کی اس کی وجہ سے میں پیچھے ہٹا جنت کے خوشے کا یہ حال ہے جنت کا ایک درخت کتنا ہوگا اور جنت کے اس طرح کے ہزاروں لاکھوں درخت اگر حاصل ہو جائیں دوسری حدیث سن لیجیے جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معراج میں تشریف لے گئے حضرات انبیاء علیہ السلام سے ملاقات حضرت ابراہیم علیہ نبی السلام سے بھی ملاقات کی انہوں نے حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا اپنی امت کو میرا سلام کہنا جب اب یہ سنیں تو یہ کہنا چاہیے اللہ نبینا والا ابراہیم السلام والسلام اور ان کو کہنا کہ جنت تو چٹیا میدان ہے اس کے درخت ہیں سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر گویا یہ کلمات جتنے پڑھیں گے اتنے درخت لگ جائیں گے اب میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ گھڑی لے کر بیٹھیے ایک منٹ میں آپ سبحان اللہ اطمینان سے پڑھیں گے تو پچاس ساٹھ مرتبہ پڑھ لیں گے اور اگر جلدی پڑھیں گے تو سو مرتبہ پڑھ لیں گے گویا آپ ایک منٹ کے اندر جنت کے ساتھ درخت حاصل کر سکتے ہیں جنت کا ایک خوشہ اتنا تھا کہ ساری دنیا قیامت تک کھاتی رہتی تو ختم نہ ہوتا تو اب یہ جو ایک منٹ کے ہم نے اندر ہم نے ساٹھ درختہ حاصل کیے وہ کتنے قیمتی ہوں اور اس طرح اگر ہم وصول کرتے جائیں تو پھر کیا حال ہوگا پھر قیامت جنت میں ایک ادنا جنتی ہو جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کم سے کم درجے کا جنتی تو بچارا جہنم سے سب سے آخر میں نکالا گیا اس کو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تمنا کر تمنا کر تجھے کتنا چاہیے تمنا کرے گا تمنا کرے گا یہاں تک کہ اس کی قوت فکریہ جو ہے نا جواب دے دے تمنا اس سے آگے سوچتی نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو فرمائیں یہ سب دیا اور دنیا کا دس گنا دنیا کا اب بتائیے دنیا کا ابھی میں نے کہا تھا نا کہ زندگی بھر کی اتنی کمائی کا حاصل کیا تھا اور یہ دنیا کا دس گنا ایک ادنا جنتی اب آپ بتائیے کہ اگر ہم اپنی ان صلاحیتوں کو جو ہے دنیا کے حاصل کرنے میں لگاؤں اس کے بجائے آخرت کے حاصل کرنے میں لگائیں تو کتنا بڑا فائدہ ہوگا دنیا میں لگائیں تو کتنا بڑا گھاٹا ہوگا اسی کو حضور فرماتے ہیں کہ اللہ کی دو نعمتیں ایسی ہیں کہ جن سے فائدہ اٹھانے اور جس کی قیمت کو وصول کرنے کے معاملے میں لوگ قائم ہیں کے اس کی پوری قیمت وصول نہیں کرتے اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے حضور صاحب تو فرماتے ہیں ایک سبحان اللہ کتنا قیمتی آپ حضور فرماتے ہیں الحمدللہ ہے تملو نظام ایک کلمہ الحمدللہ اگر کوئی آدمی پڑھتا ہے تو اس کو کتنا ثواب ملے گا کہ جس ترازو میں عمل تولے جائیں گے وہ ترازو پوری ثواب اور اجر سے نیکیوں سے اور وہ ترازو کتنی بڑی ہے روایتوں میں آتا ہے کہ آسمان اور زمین تو اس کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی اور حضرت فرماتے ہیں سبحان اللہ والحمد للہ تملہ نے ما بین السماوات والارض کہ سبحان اللہ الحمد للہ دو کلمے اگر کسی نے پڑھ لیے تو زمین اور آسمان کے بیچ کی پوری فضا بھر جائے گی کیسے ثواب سے بھر جائے گی اتنا ثواب ملے گا یہ اشادہ سننے کے بعد بھی ہمیں کیا شوق پیدا ہوتا ہے ان کلمات کو پڑھنے کا اگر ابھی کوئی یوں کہہ دے یہ سبحان اور الحمد للہ کوئی پڑھے گا تو آپ کا گھر نوٹوں سے بھر جائے گا تو کیا ہوگا سب تصویر کے بیٹھ غلط تو نہیں کہہ یعنی ہمارا مزاج ہمارا ایمان کہاں تک پہنچا ہوا ہے ایک ہمارے اسلاف تھے حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ نے فضائل ذکر میں فضائل صدقات میں لکھا ہے علی جرجانی رحمت اللہ علیہ بڑے بزرگ تھے وہ بجائے روٹی کھانے کے ستو پھانک لیا کرتے کسی نے پوچھا کہ آپ ستو کیوں پھانک کر گزارا کرتے کہ میں نے حساب لگایا روٹی کھانا چبانا پڑتا ہے اس میں جتنا وقت لگاتا ہے لگتا ہے ستو کھانے میں کم وقت لگتا لگتا ہے اور جتنا وقت بچتا ہے اس میں بھی سترہ مرتبہ سبحان اللہ پر سکتا ہوں تو میں نے پھر روٹی کھانا چھوڑ دیا اور ستو پھانکنا شروع کر دیا اور ان کا یہ معمول جیسا کہ اسی جگہ لکھا ہے چالیس سال سے تھا کتنے سال سے آج تو ہمارا حال یہ کہ بریانی اور زردہ بھی ملے دو تین اور چار چوتھے دن ہماری طبیعت اس سے بھی اوپ جائے اور یہ صرف آخرت کا فائدہ حاصل کرنے کے لیے ستوں پر چالیس سال سے گزارا کر رہے تھے حضرت داؤد تائی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں لکھا ہے کہ وہ روٹی چبا کر کھانے کے بجائے جو ہے وہ پانی میں بھگو دیتے تھے نرم ہو جاتی تھی کھا لیتے تھے آپ کو اندازہ ہوگا کہ پانی میں بھیگی ہوئی روٹی کا کیا حال ہوتا ہے کبھی ہم نے تو کھائی نہیں لیکن کبھی تجربہ اس طرح ہوا ہوگا کہ پلیٹ پہ کسی جگہ پر تھوڑا سا پانی لگا ہوا ہے اور اس پلیٹ میں روٹی رکھ دی تو جہاں وہ پانی والا حصہ تھا روٹی کا جو حصہ وہاں پڑا وہ جب لوٹنے میں آتا ہے تو ہمارا موڈ خراب ہو جاتا ہے ذائقہ وہ نہیں رہتا ہے نا اور یہ جو ہے پوری زندگی پانی میں بھیگی ہوئی روٹی اس لیے کھاتے رہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ جو ہے جما کر کھانے میں اور بھیگی ہوئی کھانے میں ان کے پچاس قرآن پاک کی آیتوں کے پڑھنے کا فائدہ ہے یہ ہمارے اسلاف تھے جنہوں نے اپنی زندگی کے ان اوقات کی قدر تھی اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات کو بہت ایسا سنجیدگی کے ساتھ اور قدر و قیمت کے ساتھ لیا کہ اپنی زندگیاں اس کے مطابق ڈالی آج ضرورت ہے کہ ہم یہ زندگی کے اوقات جس کی میں بات کر رہا ہوں یہی اصل سرمایہ ہے یہ تو یوں سمجھیے کہ رو میٹیریل ہے خام خام یہ رو میٹیریل جو ہوتا ہے رو میٹیریل کی آدمی جتنی چاہے قیمت حاصل کر لے اصل اس کی قیمت کی بنیاد جو ہے وہ اس سے آپ کون سی چیز بنانے جا رہے ہیں اس پر ہے آپ کے پاس لوہے کا ایک ٹکڑا اس لوہے کے ٹکڑے سے اگر آپ سائیکل کا کوئی پارٹ بنائیں گے تو اس کی قیمت وہ سائیکل کے حساب سے لگے گی کہ بھائی سائیکل ڈیڑھ ہزار کی آتی ہے اور اس کا ایک پارٹ نے ٹکڑے سے بنایا تو یہ ٹکڑا آپ کو ڈیڑھ سو کا پڑا اور اگر اسی ٹکڑے کو آپ سائیکل کے بجائے بائک کے اندر استعمال کریں گے تو بائک کی قیمت ساٹھ ہزار ہوتی ہے اب یہ ٹکڑا اسی حساب سے قیمتی جی بن کر کے چھ ہزار کا ہو گیا اور اگر اسی ٹکڑے کو آپ کار بنانے میں استعمال کریں گے تو کار جو ہے پانچ لاکھ کی ہوتی ہے تو یہ لوہے کا ٹکڑا کتنے کا ہو گیا پچاس ہزار کا ہو گیا اور اسی کو اگر ہوائی جہاز بنانے میں استعمال کریں تو جو خام مال ہوتا ہے رو مٹیریل وہ جس کام میں تو ہر چیز میں استعمال ہو سکتا ہے آپ جس کام میں استعمال کر سکتے ہیں اس کے حساب سے اس کی قیمت لگتی ہے یہ وقت زندگی کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو عطا فرمایا ہے وہ دراصل رو میٹیریل ہے خام مال ہے اس کو ہم استعمال کر کے بڑی سے بڑی قیمت آخرت کے اعتبار سے حاصل کر سکتے ہیں وہ ہماری ثواب پر اور ہماری سوچ پر اور ہمارے فیصلے پر موقف ہے ہمارے اسلاب اس کا بڑا اہتمام کرتے ہیں دیکھو اور زندگی کے اوقات کو قیمتی بنانے کے لیے یہ یوروپ امریکہ کے اندر باقاعدہ ماہرین ہیں وہ ٹائم مینجمنٹ کورس تیار کرتے ٹائم مینجمنٹ کورس یعنی گویا آپ اپنے وقت کو زیادہ سے زیادہ کس طرح بہتر طریقے سے وصول کر سکتے ہیں باقاعدہ آج کل بڑے بڑے ماہرین اور اوقات اس کا کورس بناتے ہیں اور اس کے اس کورس سے فائدہ اٹھانے کے لیے اس میں داخلہ لیتے ہیں بڑی بڑی کمپنیوں کے چلانے والے اور ان کے ڈائریکٹر اور وہ اسکول اور کالج کے لیکچرار اور بڑے بڑے لوگ اس میں بڑی بڑے پہ بڑی بڑی فیس ادا کر کے اس سے فائدہ حاصل کرتے ہیں ہمارے اکابر کو اللہ تعالیٰ نے یہ چیز معذ اپنے فضل سے عطا فرمائی تھی اپنے وشائر کی خدمت میں رہ کر وہ اپنی زندگی کے اوقات کو صحیح طریقے سے وصول کرنا سمجھتے تھے حضرت حکیم الامت تھانوی نمبر اللہ تدعو کے مطالب آپ کے اجل خلیفہ حضرت ڈاکٹر عبدالحیل صاحب عارفی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے وقت کی قدر و قیمت آپ کے ایسی عطا فرمائی تھی کہ یہ آپ کی طبیعت کے اندر گویا سرائن کر گئی تھی ہر وقت آپ کی نظر گھڑی پر رہتی تھی اور نظام الاوقات کے مطابق اپنے اوقات کو استعمال کرتے تھے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آپ سے وہ کام لیا اور ایسی کتابیں اللہ نے آپ کے ذریعے سے تصنیف و تعلیم کرائی کہ آپ بڑی بڑی اکیڈمیاں بھی اتنا کام کر سکتی نہیں ہے اور حضرت ڈاکٹر صاحب یہ بھی فرماتے ہیں کہ دس سال پہلے اگر کوئی آدمی حضرت کی خدمت میں پہنچا دس بجے تو اس وقت حضرت کو جو کام کرتے ہوئے دیکھا ہوگا دس سال بعد جب خدمت میں جائے گا تو بھی اسی کام کو کرنا اتنا نظام الاوقات کا آپ کی اس کی اتنی پابندی تھی آج ہمارے پاس ہو رہی تھی ہمارے پاس سب سے بے قیمت کوئی چیز ہے تو کیا ہے وقت ہے ہم بڑی بے دردی کے ساتھ جب ہماری مجلسیں لگتی ہیں اور باتوں میں پھپ لگتے ہیں تو گھنٹوں نکل جاتے ہیں بھولے سے بھی یہ احساس نہیں ہوتا کہ میں کتنی قیمتی چیز کو ضائع اور برباد کر رہا ہوں حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ کی کتاب الزہد و رقائب میں انہوں نے حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کا مقولہ نقل کیا ہے انی ادرک تو اقوام کانا اخدو اہدو اشاہو علی امری منو علی تنامیری و ترائیمی میں نے ایسے لوگوں کو پایا یعنی حضرت صحابہ وہ اپنی زندگی کے اوقات کے معاملے میں اس سے زیادہ بخیل تھے جتنا وہ اپنے دلام اور دینا روپے پیسے کے معاملے میں ہم اپنے پیسوں کو کتنا سوال سوال کر استعمال کرتے ہیں وہ اپنی زندگی کے اوقات کو اسی طرح استعمال کرتے ہیں حضرت مولانا خلیل صاحب سارن پوری رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق حضرت مانا علیہ صاحب بیٹھی رحمۃ اللہ علیہ نے الخلیل میں لکھا ہے کہ آپ اپنے معمولات اور اپنے آپ کا اس کے نظام الاوقات کے ایسے پابند تھے کہ رات ہو یا دن ہو اور کیسے یہ حالات کیوں نہ ہو کبھی اس میں تخلف نہیں ہوتا یہاں تک کہ سفر حج میں حضرت شیخ رحمت اللہ نے آپ بیچی جی میں لکھا ہے کہ جب مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ جا رہے ہیں اونٹوں کا سفر زمانے کا مغرب کی نماز کے بعد عوامین کا جو معمول تھا تو وہ بھی کبھی چھوٹا نہیں اس سفر میں ان سے اتر جاتے تھے کیونکہ اونٹوں کی رفتار کم ہوتی ہے ذرا تیز چل کر آ گئے نیت باندھی دو رکعت پڑی دیے بھی ان سے آگے نکل گئے پھر آپ چلے ذرا دیش قدموں سے اور پھر آگے نکل گئے پھر دو نکال کی نیت باندھی اور اس طرح وہ اپنا معمول پورا کر سکتے یہ ان حضرات کی یہاں وقت کی قدر و قیمت تھی حضرت شیخ مانا زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی میں اپنا قصہ لکھا ہے کہ بزر المجہود جو ابو داؤد شریف کی شرح ہے حضرت کے جو شیخ اور استاد حضرت مانا خریم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ترتیب دی ہوئی تو جس زمانے میں وہ تباہ تباہ ہو رہی تھی چھپ رہی تھی تھانہ بھون میں حضرت مولانا شبیر علی جو حضرت تھانے رحمۃ اللہ علیہ کے بھتی تھی ان کا پریس تھا وہ خانکاری سے لگا ہوا اس میں چھپتی تھی تاکہ اس کے پروف جو ہیں زہر کے وقت ملتی تھی اور اصل تک یا دن سے پہلے پہلے اس کو دیکھ کر کے ان کو لوٹانا ہوتا تھا اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں حضرت کی عام مجلس جو ہے ظہر کی نماز کے بعد ہوتی تھی لوگ دور دور سے آتے تھے مسجد میں شریک ہوتے تھے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہیں ایک کونے میں میں بزل کے پروف لے کر دیکھنے میں مشغول ہوتا تھا اور جو ہے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے وہاں اور مجلس میں شرکت نہیں کر پاتے بڑی گویا افسوس کی چیز تھی حضرت سے ایک مرتبہ کیا حضرت لوگ دور دور سے آپ کی مجلس میں شرکت کرنے کے لیے حاضری دیتے ہیں اور میں یہاں ہونے کے باوجود اس مشغولی کی وجہ سے اس میں شریک نہیں ہو سکتا حضرت عبد اللہ نے کیا جواب دیا حضرت حامی عبد اللہ نے مال صاحب فکر مت کرو تم میری مجلس میں نہیں ہوتے لیکن میں تمہاری مجلس میں ہوتا ہوں میں تم کو دیکھتا ہوں کون ہے اور تم کو اندر اس کی مشغول میں اس میں مشغول دیکھ کر دل میں کہتا ہوں کام تو اسی طرح ہو اس لیے ضرورت ہے کہ ہم اپنے اوقات کو صحیح طریقے سے استعمال کرنے کا اہتمام کریں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ہمیں حکم کیا کہ ایک آدمی کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ لایانی سے اپنا آپ کو بچائے شیخ ابو القاسم ایک بہت بڑے عالم اور بزرگ جو امام ابو سور کے شاہد اور حضرت سری سکتی رحمت اللہ علیہ کے جو ہے پانچے ہوتے ہیں ان کا مقولہ کتابوں میں لکھا گیا ہے علامة اعراض الله عن العبد أن يشغله بما لا يعني اللہ تعالیٰ کی اپنے بندے سے بے توجہی اور بے اتفاقی کی نشانی ہے کہ اس بندے کو اللہ تعالیٰ فضول کاموں میں لگا جو آدمی لایانی چیزوں میں لگتا ہے یہ سمجھ لو اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہے کہ اس کی زندگی کے اوقات اسی طرح بے دندی سے ضائع اور برباد ہو رہے ہیں علامہ جمال الدین قاسمی رحمۃ اللہ علیہ مصر کے بہت بڑے عالم گزرے ہیں ان کی تفسیر بھی ہے ایک مرتبہ جا رہے تھے کچھ لوگ بیٹھے بیٹھے گپ شپ کر رہے تھے ان کو دیکھ کر فرمانے لگے اگر وقت کوئی ایسی چیز ہوتی جو خریدی جا سکتی تو ہم ان کا وقت خرید لیتے ہمیں ضرورت ہے حقیقت یہ ہے جو اللہ کے بندے اس طرح کاموں میں لگنے والے ہیں وہ اپنے وقت کی قدر کرتے ہیں اور اس کو ضائع نہیں کرتے یہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مواعظ میں ایک بڑا عجیب قصہ ہے فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت خزیر علیہ السلام وسلام آدھا خزر جس کو کہتی کو کہتی ہیں ہر آدمی تمنا کرتا ہے کبھی ہماری ملاقات ہو جائے تو حضرت ابراہیم ابن عالم رحمت اللہ علیہ کی ملاقات کے لیے گئے حضرت حضرت سچی نے مسافہ کیا انہوں نے مسافہ کیا اور پھر یہ اپنی تسبیح لے کے بیٹھ گئے حضرت سچی سوچنے لگے یار یہ عجیب آدمی ہے لوگ تو میری ملاقات کی تمنائیں کرتے ہیں اور یہ میں خلوم سے ملنے کے لیے آیا مسافہ کر کے پھر اپنی تسبیح لے کر کام میں بیٹھ گئے میری طرف دھیان بھی نہیں دیتے ہیں پھر حضرت سچی نے ان سے کہا کہ بھائی جانتے ہو میں کون ہوں میں خزر ہوں اور لوگ تو میری ملاقات کی تمنا کرتے ہیں اور میں میں خود آپ آپ کی خدمت حاضر ہوا ملاقات کے کے کے لیے کا مسافہ کر کر پھر اپنی تصویر بیٹھ گئے جواب میں کیا فرمایا آپ کی ملاقات کی تمنا وہ کرے جس کو اللہ سے فرصت ہو حقیقت یہ ہے کہ ضرورت ہے کہ ہم اپنے اوقات کو صحیح طریقے سے استعمال کرنے کا اہتمام کریں یہ زندگی جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے اس کا ایک ایک لمحہ بڑا قیمتی ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنما ایک مرتبہ تشریف لے جا رہے تھے ایک قبر پر نظر پڑے سواری سے اتر گئے دو رکعت کی نیت باندھ لی نماز سے فارغ ہوئے وہ یوں سمجھا شاید یہ خبر جو لکھی وہ صاحب خبر سے کوئی تعلق ہوگا کوئی عزیز ہوگا پوچھا حضرت کیا آپ نے اس خبر کو دیکھنے کے بعد اتر کر کے دو رکعت نیت دو رکعت نماز پڑھی ہے صاحب خبر سے کوئی تعلق ہے اس کے کوئی دعا ہوگا نہیں مجھے نبی اس قبر کو دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ ارشاد یاد آ رہا ہے حضور فرماتے ہیں کہ جب آدمی مر جائے گا اور قبر میں ہوگا تو تمنا کرے گا کاش مجھے دو رکعت نماز پڑھنے کا وقت مل جائے جب اس خبر کو دیکھ کر مجھے یہ ارشاد جب یاد آیا تو میں نے سوچا میں تو زندہ ہوں مجھے اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے اس لیے میں فوراً اترا اور دو رکعت نماز ادا کر یہ حادثہ نظر آ دیکھیے یہ ایسی چیز سنے نا تو فوری عمل بھی کرنا چاہیے اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ بہت کچھ عطا فرما دی تمہارا مولانا مفتی عبدالعوب سے گھر دعوت برکات ہوں گے اس میں ایک قصہ ہے ایک اللہ والے تھے جن کو کشف قبور ہوتا تھا کشف قبور یعنی قبر کے اندر جو مردہ ہے وہ اس پر کیا حالات تھے بات اللہ تعالیٰ ویسے حلیب کو پتا نہیں چلتا عالم مرزا کیا حالات حلیب کو معلوم نہیں اب حدیث میں بھی آتا ہے کہ خبردوں کو جو عذاب ہوتا ہے وہ انسان اور جنات کے علاوہ سب سنتے ہیں جانور وغیرہ اگر انسان سن لے تو مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دے ایک لطیفہ یاد آیا ایک بڑے میاں میجر لوگ بھی عجیب عجیب سوچ کے ہوا کرتے ہیں کہ وہ

قبر کے پاس سے گزرے تو اسی کشمیر پور کی بنیاد پر ان کو گیا اللہ کی طرف سے بتایا گیا کہ یہ قبر والا اپنی قبر کے اندر قرآن کی تلاوت کر رہا ہے قرآن کو تلاوت کرتے ہوئے سنا تو اسی حالت میں ان کے ساتھ بات کی انہوں نے اسی حالت کے مکاشفہ میں کہ بھائی ہم نے تو سنا کہ آدمی کا جب انتقال ہو جاتا ہے اس کے اعمال کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے مسلم شریف کی روایت ہے علامات انسان قطع عمل ہو آدمی <coughs> کا جب انتقال ہوتا ہے تو اس کے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں میٹر بند ہو جاتا ہے ہم اپنے خاص خاص اس طرح اس کا میٹر بند ہو گیا تو اب ثواب کمانے کا اعمال کا سلسلہ ختم ہو گیا کہا ہم نے تو سنا کہ مرنے کی وجہ سے ہمارا کا سلسلہ ختم ہو گیا اور تم کو میں دیکھ رہا ہوں کہ تم جو ہے وہ قرآن کی تلاوت کر رہے ہو کیا بات ہے تو مردہ جواب بھی کہتا ہے بات دراصل یہ ہے کہ جب میرا انتقال ہوا اور مجھے دفن کیا گیا تو میرے پاس دونوں فرشتے وہ منکر نکیر جن کا حدیث میں تذکرہ ہے آدمی کے کے انتقال بعد جب اس کو دفن کیا جاتا ہے تو دو فرشتے آتے ہیں ایک کا نام منکر ہے دوسرے کا نام نکیر ہے اور وہ اس سے سوال کرتے ہیں اور مومن کے بعد جو آتے ہیں اس کو مبشر بشیر سے تعبیر کیا گیا ہے بہرحال لوگ سوال کرتے ہیں مر ربوں کا وما دینوں کا وما تقولو فی آدھا رجل کہ تمہارا رب کون ہے تمہارا دین کیا ہے اور تم اس شخصیت یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے بارے میں کیا کہتے ہو اگر وہ برابر جواب دیتا ہے مومن ہوتا ہے تو برابر جواب دیتا ہے اور جب جواب صحیح دیتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں ہمیں معلوم تھا کہ تو اسی طرح صحیح جواب دے گا نم کا نام دل کہ جیسی دلہن سو جاتی ہے اس طرح سو جا کہ اس کے محبوب کے علاوہ کوئی اس کو اٹھائے گا نہیں تو بالا کا میرے پاس فرشتے آئے انہوں نے سوالات کیے میں نے جوابات دیے صحیح صحیح جوابات دیے تو مجھ سے کہا گیا کہ تم نے صحیح جوابات دیے لیکن اب تم کو قیامت اب تک قائم نہیں ہوگی وہاں تک اسی عالم برزخ میں قبر کے اندر رہنا ہے البتہ تم نے چونکہ صحیح جوابات دیے ہیں اس لیے اگر تم چاہو تو اس اس تک تک کا کا جو زمانہ ہے میں اپنے لیے کوئی مشغلہ چاہو تو ہماری طرف سے اجازت دی جائے تو صاحب قبر کہتا ہے میں نے عرض کیا کہ باری بارا دنیا میں مجھے قرآن کے ساتھ بڑا بڑی مشغولی تھی اور بڑا ربط تھا اور مناسبت تھی مجھے قرآن پڑھنے کی اجازت دے دی جائے تو مجھے قرآن پڑھنے کی اجازت مل گئی اور میں جب سے دفن ہوا ہوں وہاں سے لے کر آج تک میرے ستر ہزار قرآن ختم ہوئے کتنے ستر ہزار اب جو بات میں کہنا چاہتا ہوں اس کے بعد وہ صاحب قبر ان بزرگ سے کہتا ہے کہ اگر آپ اپنا ایک سبحان اللہ مجھے دے دیں تو میں یہ ستر ہزار اور ہم آپ کو دینے کے لیے تیار بزرگ کہنے لگے کہ کیا بات ہے بھائی تم یہ ستر ہزار قرآن ہاں یہ ستر ہزار قرآن میں نے مرنے کے بعد پڑھے ہیں زمین کے نیچے پڑھے ہیں میری موت کے بعد اور میرے ثواب اور گناہ کا سلسلہ تو کیا ہو گیا بند ہو چکا ناما امان بند ہو چکا ان ستر ہزار قرآن پر مجھے ایک نیکی بھی نہیں ملی ٹائم پاس ہوا سمجھایا کہ نہیں نیکی نہیں ملی اور تم جو سبحان اللہ پڑھ رہے ہو تم چونکہ ابھی دنیا میں ہو زمین کے اوپر ہو تمہارا یہ سبحان اللہ قیمتی ہے اس لیے میں کہتا ہوں کہ ایک سبحان اللہ مجھے دے دو یہ ستر ہزار قرآن میں تم کو دینے کے لیے تیار ہوں حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو یہ موقع عطا فرمایا ہے کہ ہمیں ہمارے پاس وقت ہے اور یہ زندگی کے لمحات بڑے قیمتی ہیں اپنے بزرگوں کو دیکھا کہ وہ ایک لمحہ بھی برباد کرنا حضرت صدیق صاحب نور اللہ کو دیکھا ہمیشہ سفر میں خالی بیٹھے ہیں تو قرآن کی تلاوت کرتے تھے اور سفر میں ایک مول صاحب کہتے ہیں کہ حضرت کے ساتھ سفر میں جا رہا تھا اور ٹرین میں بیٹھے بیٹھے حضرت سے وہ منظر کتنا اچھا یہ سن کر حضرت کو اتنی زیادہ ناگواری ہوئی فرمانے لگے مولوی صاحب تم کو یہ سوس بیٹھے بیٹھے قرآن پڑھو اللہ کا نام لو یہ منظر کتنا حاصل ہے اس سے تم کو کیا فائدہ پہنچے گا یہ حضرات تھے جو اپنی زندگی کے اوقات کی صحیح قیمت وصول کرتے تھے ضرورت ہے کہ ہم اپنی زندگی کے اوقات کو صحیح طریقے سے وصول کرنے کا اہتمام کریں ہر دم اللہ اللہ کر نور سے اپنا سینہ بھر جیے تو اس کا ہو کر جی مرے تو اس کا ہو کر مر حقیقت تو یہ ہے کہ ہماری زبان پر اللہ کا نام رہنا چاہیے صوفیہ کے یہاں پاس انفاس ایک اصطلاح ہے کہ وہ سبق جو ہے جو اندر سان جاتی ہے اللہ اور بالا جس کو ہو اللہ ہو اللہ ہو گویا ہر سانس کو وصول کرنے کا ایک طریقہ ان حضرات نے یہ تجویز کیا ہے ضرورت ہے کہ ہم اپنی زندگی کے دن کی لمحات کو اور اگر پھر ہم یہ تو وصول نہ کریں اور اس کی بجائے گناہ کریں یہ تو اور خطرناک چیز ہو جائے گی یعنی دیکھیے اگر زندگی کے نماز کو کوئی نیکی میں نہ ڈالتے خالی جائز کام میں استعمال کرتے جس پر ہم کو کوئی نہ گناہ ہوتا نہ نیکی ملتی تو بھی بہت بڑا گاسا گاٹا تھا ایک آدمی کے پاس اگر جواہرات موتی ہیں ان جواہرات کے دینے سے اگر وہ بڑے ڈھیرے اور پتھر خریدتا ہے تو بڑے یہ کہا جا سکتا ہے کہ کوئی نقصان دہ چیز نہیں کی خریدی ان جواہرات کو پتھر میں ڈالا کیا ہوا اس سے بڑا نقصان اور کیا ہو سکتا اور اگر خدا ان جواہرات سے زہر خریدتا ہے تو تو اس سے بڑا نادان اور کون ہوگا ہم زندگی کے دن کے اوقات کو اللہ کی نافرمانی میں اگر استعمال کر لیں گناہوں میں استعمال کر لیں یہ تو اتنا بڑا گاٹا ہے کہ جس کی کوئی انتہائی ایک بزرگ گزرے ہیں امام غزالی فلال احیاء العلوم میں ان کا واقعہ ذکر کیا ہے نام بھول رہا ہوں بھی ذہن میں ہے لیکن زبان پر نہیں آ رہا ایک مرتبہ اپنی زندگی کا جائزہ لے رہے انہوں نے سوچا کہ میری زندگی کے ساٹھ سال گزرتے ہیں ساٹھ سال تو جو ہے نا اسلامی حساب سے تین سو جو ہے وہ چون یا یعنی ہوتے یا دن ہوتے سال میں یا ساٹھ سال اگر ہر دن ایک گناہ اگر میں نے کیا ہے تو ساٹھ سال میں ساڑھے تیس ہزار گنا میں نے چل رہا ہے کہ ہر دن میں تو بیسوں گناہ کرتا ہوں اور میں اتنے بڑے گناہوں کا بوجھ لے کر اللہ کے دربار میں حاضر ہوں گا بس یہ سوچنا تھا کہ چیخ ماری اور اسی وقت انتقال ہو گیا غیب سے آواز آئی یا رب تبر ملا جنا ماشاء اللہ جنت کی طرف کیسی چھلانگ ہو جائے تو بہار حقیقت تو یہ ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کا جو ہے بار بار جائزہ لیتے رہنا چاہیے اور ہم زندگی کے اوقات کو جس کو اللہ نے جیسی صلاحیت دی ہے اس کے مطابق استعمال کرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ خیر من بھائی کون سب سے بہتر تو لوگوں میں سب سے بہتر کون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا خیر الناس من تعالی عمر ہو وہ حسن ہو کہ سب سے بہتر آدمی وہ ہے جس کی عمر لمبی ہو اور ہمار اچھے ہو پوچھا گیا من شب الناس لوگوں میں سب سے گناہ کون تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من تعالی عمر ہو وساحت ہو اس کی عمر لمبی ہو اور اعمال اس کے خراب ہو اور سب سے بدتر حضور صاحب فرماتے ہیں خیالکم اطولکم اعمال اعمال اور آسانکم اعمال کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جن کی زندگیاں لمبی اور طبی اور ان کے اعمال سب سے اچھے تو یہ ہمیں چاہیے کہ اپنی زندگی کے اوقات کو صحیح طریقے سے گزارنے کا اہتمام کریں قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے جہاں ان اہل ایمان کی خوبیوں کو بیان کیا ہے جو فلاح یاب ہیں جو دنیا اور آخر کی خوشحالی حاصل کرنے والے قد قدف المینوم الدین فی صلاحین خاشیون والذین هم عن اللغو معرضون کہ وہ ایمان والے کامیاب ہیں جو اپنی نمازوں میں خوشبو کا اہتمام کرتے ہیں اور جو فضول چیزوں سے منہ اعراض اور پھر آگے ولدین عملی زکات فائدہ اور جو زکات ادا کرتے ہیں علماء فرماتے دیکھو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جہاں نماز و زکات کا ایک ساتھ تذکرہ کیا ہمیشہ دو مقام ایسے ہیں

کو بیچ میں یا دوسری کی یہ ایک موقع ہے دوسرا سورہ شورا میں جہاں مشورے کی اہمیت جتلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے نماز پھر بیچ میں امروں شورا بینوں اور پھر زکات کا تذکرہ کیا دو مقام ایسے ہیں باقی جہاں آپ دیکھیں گے نماز اور زکات دونوں کا تین جوڑا جڑوا ہے ہمیشہ اللہ تعالیٰ ایک ساتھ ذکر کرتے ہیں لیکن یہاں دو مقام ہے اور اس میں ایک حکمت اور ہوئی جو لوگ جو نماز کے خوشبو کا تذکرہ کیا اور اس کے بعد ملدین والدون اس میں بڑی حکمت ہے جو لوگ اپنے آپ کو فضول باتوں سے فضول کاموں سے دور رکھتے ہیں انہی کو اللہ تعالیٰ نماز کا خوشبو عطا کرتا یہ بھی یاد رہی اس میں بڑی حکمت ہے آج کل موبائل کی مشغولیت اتنی ہو گئی کہ ہماری ہماری مسجدیں خوشبو سے خالی ہوئی اس سے بڑا اللہ ہوا کام اور کیا ہوگا ایک تو وقت ضرورت کی وجہ سے کوئی آدمی فون وغیرہ یا اور ضرورت کوئی ٹھیک رکھ دیتے لے کے بیٹھا رہنا اسی میں آپ جس کو دیکھو گے جوان ہو بوڑا ہو بچہ ہو عورت ہو مرد ہو ہم تو وہاں ہر روز میں جاتے حرم میں تو آنے والے بھی تو نئے نیا سو جس کو دیکھو عجیب کھلونا دے دیا ان لوگوں نے بڑا چھوٹا من بڑا بڑا بچہ سبھی کھلونے سے دل بہلانے میں مشغول ہے ضرورت جتنا استعمال کرنے میں کوئی حرض نہیں لیکن ضرورت کے علاوہ اس کو جتنا کم استعمال کیا جائے اور اپنے اوقات کو صحیح گزارنے کا اہتمام کیا جائے وہ زیادہ قیمتی ہے اسی نبویت کا نتیجہ یہ ہے کہ آج ہماری نمازوں میں سے خوشبو ختم ہو گیا ویسے تو قرب قیامت میں دین اٹھا لیا جائے گا لیکن وسلم فرماتے ہیں سب سے پہلی چیز جو اٹھائی جائے گی وہ نماز کا خوش ہوگا پوری مسجد سے بھری ہوئی ہے لیکن کی بھی نماز والی نہیں ہے آج غفلت کا یہ عالم ہے کہ آدمی خود نماز پڑھتا ہے آپ آپ خود نماز پڑھتے ہیں ابھی مغرب کی نماز پڑھی نا مغرب کی نماز کے بعد آپ نے جو رکھا سب نے پڑھی سنت ہے جس لیے اس سے زیادہ بھی پڑھی جو دو ہزار سنت آپ نے پڑھی پوچھیں گے آپ نے اس میں کون سی سورت پڑھی تھی تو بڑی تعداد وہ نکلے گی جو نہیں بتا سکے آج امام صاحب نے مغرب کی نماز پڑھے مغرب کی نماز کی پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد کیا پڑھا اور دوسری میں کیا پڑھا گھبرانا مت میں پوچھوں گا نہیں تو کوئی, بتا نہیں سکے گا سب ایک دوسرے کے چہرے کو دیکھتے ہیں غفلت کا یاد ہے ہمارے یہاں مدرسوں میں کتاب پڑھائی جاتی ہے فارسی میں فارسی کے دو سال تو وہ بھی کٹتے جا رہے ہیں فارسی کو بھی رخصت کر رہے ہیں مدارس تو اس میں یہ حضرت شیخ فرید الدین عطا بہت بڑے صوفی بزرگ گزرے ہیں ان کی کتاب ہے پنامہ وہ اس میں شروع میں پہلی مناجات ہے بڑی پیاری مناجات ہے حضرت حکیم المت نور اللہ قدم نے جو ہے وہ جزام العمال میں آخر میں لکھا ہے کہ اس مناجات کو پڑھتے رہنے سے دل میں جو ہے خوشبو پیدا ہوتا ہے اور اللہ کی طرف رجوع کی توفیق ہوتی ہے تو بہرحال اس میں جو ہے ایک شعر ہے کہ وہ فرماتے ہیں بے گناہ گزشت برمن ساتھ با حضور دل نہ کردم دعات اے اللہ رات اور دن کی کوئی گھڑی گناہ کے بغیر نہیں گزری اور دل کی حاضری کے ساتھ آج تک میں نے کوئی عبادت نہیں کی آج ہم جتنے بھی بیٹھے میں اپنے آپ کو بھی پہلے نمبر پر خطاب کرتے ہوئے کہتا ہوں کہ میری عمرہ کے حساب سے میں یوں کہوں کہ میں ساٹھ سال سے پچاس سال سے نماز میری عمر جو ہے ستر ہے میں ساٹھ سال سے یا پینسٹھ سال سے نماز پڑھتا ہوں لیکن کل کو قیامت میں اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ سوال ہو جائے ایک سدا ایسا جو حضور دل کے ساتھ کیا ہو پیش کرو تو کیا میں اور آپ اس کے لیے تیار ہیں ہماری زندگیاں نماز پڑھتے ہوئے گزر گئی اور پھر اس کمال تو یہ ہے کہ اپنی اس کمی کا ہمیں احساس بھی نہیں وائے ناکامی مدار کارواں جاتا رہا کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا زندگی بھر سے نمازیں پڑھتے جا رہے ہیں بغیر خوشی کی لیکن کبھی بھولے سے جا اگر دو دن کھانے میں مزہ نہ آئے کھانے کی لذت بخار کی وجہ سے یا کسی بیماری کی وجہ سے دو تین دن اگر غائب ہو ہو جائے تو بے چین کر دوڑے ہوئے ڈاکٹر یا حکیم کے پاس جائیں گے حکیم صاحب تین دن ہو گئے کھانا کھانا ہوں لیکن کچھ مزہ نہیں آ رہا ہے ذرا دھو لیں دوا دو جتنے پیسے چاہے لے لو اس کو تو ہم بیماری سمجھتے ہیں لیکن ساٹھ سال سے نماز پڑھ رہے ہیں اور اس میں لطف اور مزہ نہیں آ رہا ہے اس کو ہم کوئی بیماری نہیں سمجھتے اور اس قابل نہیں سمجھتے کہ اس کا بھی کوئی علاج کرنے کی ضرورت ہے علامہ اقبال وہ سدا روح زمین جس سے کام جاتی تھی ترستے ہیں اس کو ممبر و گھرا ضرورت ہے کہ آپ ہم اپنی زندگیوں کے اوقات کو صحیح طریقے سے گزارنے کا اہتمام کریں اللہ کو تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو اس کی توفیق اور ساتھ دعا کر لیجیے